حکم نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے پھر ان کے حوالے سے یہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکتالیس